ام حکیم بنتے اپنی والدہ سے روایت کرتی ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی آنکھیں خراب رہتی تھیں اور جلا سرما استعمال کرنا چاہا احمد بن سالح نے کہا صحیح روایت کخل الجلا ہے تو اس نے اپنے خاتمہ کو حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ کے بعد بھیجا اور کخل الجلا یعنی روشنی دینے والا سرما استعمال کرنے کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا استعمال نہ کرے اللہ یہ کہ انتہائی مجبوری ہو تو رات کو استعمال کرے اور دن میں صاف کر دے یہ خبر بتاتے ہوئے پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سلمہ کی وفات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے اپنی آنکھ پر ایلوہ لگا رکھا تھا آپ نے کہا ام سلمہ یہ کیا ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ایلوہ ہے اور اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے آپ نے فرمایا بے شک یہ چہرے کو مزین کر دیتا ہے لہذا صرف رات کو استعمال کرو اور دن میں اسے صاف کر دیا کرو اور کسی خوشبو والی چیز کے ساتھ اور مہندی کے ساتھ کنگھی نہ کرو یعنی سر نہ دھو کیونکہ یہ خضاب ہے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول تو پھر کس چیز سے میں کنگھی کیا کروں آپ نے فرمایا بیری کے پتوں سے اسے اپنے سر پر چپڑ لیا کرو بعد میں دھو ڈالا کرو سننے ابو دبود حدیث نمبر دو ہزار تین سو پانچ